حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں میں برکت ان کے سرخ رنگ والوں میں ہے سننے داود حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پینتالیس